الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا مكر کے گھور اندھیرے تھے سب بے نور سویرے تھے سچائی تھی دور بہت جھوٹ کے ہر سو ڈیرے تھے سر کو امانت سے آری ٹھیکے دار لٹیرے تھے سارے فصل بٹیرے تھے تیرے تھے نہ میرے تھے ایسے میں پلٹی کھایا رحمت رب کو جوش آیا ملت کے غم خار اٹھے بن کر رحمت کا سایہ پاک وطن کے افق پہ ابھرا ایک چمکتا نام ملی مسلم لیگ مسلم لیگ ملی مسلم لیگ ملی مسلم لیگ مسلم لیگ ملی مسلم لیگ ملی مسلم لیگ مسلم لیگ ملی مسلم لیگ ملی مسلم لیگ مسلم لیگ ملی مسلم لیگ پہلے جو کر چکے تم ایکسکیوز اب نہ ہوگا زندہ ضمیر کا بل ہاں فیوز اب نہ ہوگا سوچو کا ذہنی پرزا کوئی لوز اب نہ ہوگا میرے وطن کا باسی مس یوز اب نہ ہوگا مس یوز اب نہ ہوگا مس یوز اب نہ ہوگا محلوں میں تھی عیاشی کچے گھروں میں کلاشی صدق و امانت تاریخ میں بیٹھے محلوں میں تھی عیاشی کچے گھروں میں کلاشی سر کو تاری کے روپ میں بیٹھے تھے راشی کنجر سے رکھ کر مرہم بانٹتے یوں ملت کا غم کنجر سے رکھ کر مرہم بانٹتے یوں ملت کا غم انگاروں کے چہروں پہ کبھی نہیں رہتی شبنم انگاروں کے چہروں پہ کبھی نہیں رہتی شبنم اب نہ دھوکا کھائیں گے سچ کا ساتھ نبھائیں گے اب نہ دھوکا کھائیں گے سچ کا ساتھ نبھائیں گے یار وطن کے لوگوں پہ بن کر رب کا انعام بلی مسلم لیگ مسلم لیگ بلی مسلم لیگ بلی مسلم لیگ مسلم لیگ بلی مسلم لیگ بلی مسلم لیگ مسلم لیگ بلی مسلم لیگ پلی مسلم لیگ مسلم لیگ بلی مسلم لیگ کل تک تھے جو مسلط بیٹھے ہیں سر پکڑ کر افسردہ ہو پریشان یہ سوچتے ہیں یکسر ہیں کون لوگ آخر جو چھا گئے ہیں آ کر اس قوم اور وطن کے یہ بن گئے ہیں دل بر کل تک تھی ان کی مسند محراب اور ممبر یہ مسجدوں کے باسی تھے بیٹھتے زمین پر ہیں لوگ ان سے کرتے کیوں پیار والے سیکھے کہاں سے آخر انداز دل برانا انداز دل برانا کرتے سوال تم ہو دیتے جواب ہم ہیں انسانیت کی خدمت سے بہرا یاب ہم ہیں جو ظلمتوں میں چمکے وہ ماہتاب ہم ہیں جو دلیل صبح کی ہو وہ آفتاب ہم ہیں اقبال نے جو دیکھا وہ سچا خواب ہم ہیں ہیں قائد جو لے کے آئے وہ انقلاب ہم پوچھا جو تم نے ہے نا یہ پیار والے ہانا نا سیکھے کہاں سے ہم نے انداز دل برانا دل والوں کا رہا ہے دستور یہ سہانا جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ وہی فاتح زمانہ وہی فاتح زمانہ ہم درد و غم خار اٹھے قوم کے خدمت گار اٹھے ہم غم خار اٹھے قوم کے خدمت گار اٹھے پاک بدل کے رکھ والے دین کے پہرے دار اٹھے پاک کے رکھ والے دین کے پہرے دار اٹھے دین خدا کے چاکر چاگر خوب سے بہراور دین خدا کے ہیں چاکر وطن سے بہراور امن و ترقی کے ضامن خوشحالی کے چارا امن امن ترقی کے خوشحالی چارا گار جذبہ خدمت سے ہر دم رہتے ہیں کوشا پہ ہم جذبہ خدمت سے ہر دم رہتے ہیں کوشا پہ ہم دن ہو یا شب تب دوپہر ہو یا ہو صبح ہو شام مجھے মুসলিম লীগ মুসলিম লীগ মিল্লি মুসলিম লীগ মিল্লি মুসলিম লীগ মুসলিম লীগ মিল্লি মুসলিম লীগ মিল্লি মুসলিম লীগ মুসলিম লীগ মিল্লি মুসলিম লীগ মিল্লি মুসলিম লীগ মুসলিম লীগ মিল্লি মুসলিম লীগ